ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله الله بأمره إن على كل شيء قدير بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تم لوگوں کو ایمان لے آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں وہ لوگ ایسا محض حسد کی وجہ سے اور ان پر حق واضح ہو جانے کے بعد کر رہے ہیں بس تم لوگ عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اہل کتاب کافروں کی راہ اپنانے سے منع فرمایا ہے اور انہیں خبر دی ہے کہ یہ اہل کتاب مسلمانوں سے زبردست عداوت رکھتے ہیں ان سے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے کافر بن جائیں اور اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کی سازش اور مکر و فریب کو روا رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو افو درگزر اور تحمل سے کام لینے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور حکم ان کے بارے میں آ جائے چنانچہ جہاد کا حکم نازل ہوا تو بہت سے یہود قتل کیے گئے بہت سے غلام بنائے گئے اور بہت سے جلا وطن کر دیے گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آپ و درگزر کرنے کا حکم قتال والی آیتوں سے منسوخ ہو گیا انہی میں سے ایک آیت یہ ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم مسلمانوں ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں التوبہ آیت انتیس ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ح بن اختب اور اس کے بھائی ابو یاسر بن اختب نے عربوں سے شدید دشمنی اس لیے شروع کر دی تھی کہ اللہ نے اپنا آخری نبی عربوں میں کیوں مبعوث کر دیا یہ دونوں یہودی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے شدت کے ساتھ روکتے تھے یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی